حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف اختیار کرنے کو پسند فرماتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے دائیں ہاتھ سے دیتے بلکہ تمام معاملات میں دائیں طرف کو ترجیح دیتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار باسٹھ